welcome to lecture number forty two of course on business mathematics and statistics virtual university government of Pakistan students پچھلے لیکچر میں ہم نے کچھ تو فنکشنس نارمل ڈسٹریبیوشن کے اسٹڈی کیے تھے اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے گیون سرٹن پیرامیٹرس اور پرابلٹی نکل آتی ہے اور پھر انورس کے فنکشنز تھے جہاں پہ آپ پرابلٹی دے رہے ہیں اور آپ کو ایکس یا زیڈ ویلیو مل رہی ہے دو قسم کے فنکشن آپ نے دیکھے تھے ایک تو تھا new distribution new that means any normal distribution اور دوسرا اسٹینڈرڈائز نارمل ڈسٹریبیوشن اور اس میں میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ اسٹینڈرڈائز نارمل ڈسٹریبیوشن کا مین زیرو ہوتا ہے اور اس کی standard deviations one two three four five تک آپ کو فگر بھی دکھائی گئی تھی تو اس کی ایپلیکیشن آپ نے سمپل اگزامپلس کی شکل میں دیکھی چار فنکشن نام ڈسٹ نام ایس ڈسٹ جو اسٹینڈرڈائزڈ ڈسٹریبیوشن کے لیے تھا پھر نام وچ اسٹوڈ فار انورس اور نام S which stood for inverse of the standardized normal distribution پھر ہم نے سیمپلنگ پہ بات کی کہ سیمپلس کیسے ڈرا کیے جاتے ہیں پاپولیشن کا ذکر ہوا سیمپل کی اسٹینڈرڈ ایویشن سیمپل کا مین سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن اور پرسنٹیجز کی بات ہوئی آپ کو ایکسپلین کیا گیا کہ یہ پرسنٹیجز میں یہ ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے اور اس کا مین اور اسٹینڈرڈ ایویشن بی پرسینٹ ہوتی ہے پھر آپ کو انٹروڈیوس کروایا گیا اسٹیپ کے ساتھ which is the standard distribution of errors اور پرسنٹیجز تو یہاں تک ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈسکشنس کی آج ہمارا ٹاپک ہے further treatment standard error of mean پہلے اسٹیپ کی بات کریں گے اگزامپل دیکھیں گے اینڈ دین ویل کنٹینیو اور آج کے لیکچر میں ہم انفرنس کو مکمل کریں گے اگر کچھ مٹیریل کور نہ ہو سکا تو we'll do that in the next lecture اب چونکہ کورس تقریباً اپنے اختتام تک پہنچ رہا ہے تو you should know that we have another three lectures to go جن میں ہائپسسس ٹیسٹنگ ہمارے اگلے دو لیکچرس ہوں گے اور آخری لیکچر لینئر پروگرامنگ ہوگا تو آئیے آج کی ڈسکشن شروع کریں اور سلائڈس کی طرف چلیں آج کا موضوع estimating from samples inference part two اب آپ کو آج کی جو ڈسکشن ہے وہ شروع کروائی جا رہی ہے ایک ایگزامپل سے اور اس میں اپلیکیشن ہے اسٹیپ کی اینڈ لیٹ سی کہ پرابلم کیا ہے سب سے پہلے ڈیفینیشن آف دا پرابلم کہ ایک فیکٹری ہے جس میں workforce is twenty five percent of the total workforce اب یہاں پہ ایک وہ سروے سوچ رہے ہیں کہ ایک سروے کرنا ہے اور ایک سیمپل ڈرا کیا جائے گا رینڈم سیمپل ہوگا یہ اور اس رینڈم سیمپل میں ایٹی ورکرز ہوں گے اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ سیمپل ڈرا کریں تو how likely is it that a random sample of eighty workers contains twenty five or more women تو آئیے اس پہ تھوڑی سی بات ہو جائے کہ ایک فیکٹری ورک فورس دی ہوئی ہے فیمیلز کا نمبر آپ کو پرسینٹ پتا لگ گیا ٹوینٹی فائیو پرسینٹ ایک سروے کرنا ہے اس کے لیے ڈسائڈ کیا جا رہا ہے کہ eighty would be our sample تو اب نیچرل جو سوال ہے کہ اس سیمپل میں کس حد تک وٹ از دا پرابلٹی کہ female population is truly representative جو 25 فائیو پرسینٹ تھی تو یہاں سوال آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا اس سیمپل میں what is the probability that this sample will include 25% women اور لفظ نوٹ کریں 25 اور مور تو آئیے دیکھیں یہ کس طرح سے یہ سوال حل کیا جا رہا تو یہاں پہ جو بات آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن آف پرسنٹیجز تو اس کا مین بھی جو آپ کو آلریڈی دیا گیا ہے کہ twenty five percent of the workforce is women تو اس سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن کو اب آپ دیکھ رہے ہیں تو twenty five percent is the mean of the sampling distribution اب اسٹیپ کی آپ کو یاد ہوگا فارمولا کہ P into hundred minus P divided by N جہاں پی پرسینٹ یہ مین ہے وہ ویلو ہے پرابیبلٹی کی ویلو ان پرسنٹ اور پھر hundred minus P divided by the size of the sample جو ایٹی ہے اور اس کا اسکوئر روٹ آپ نے لینا ہے تو اسٹیپ کی ویلو نکل آئے گی تو یہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں twenty five into hundred minus twenty five twenty five into one hundred minus twenty five ان دو ٹرمز کے پروڈکٹ کو آپ ڈیوائڈ کر رہے ہیں ایٹی پہ اور اس کا اسکوئر روٹ لے رہے ہیں اور یہ فردر آپ دیکھ رہے ہیں کہ twenty five into seventy five by eighty اس کا اسکوئر روٹ اور آنسر یہاں سے نکلا four point eight four percent یعنی اب آپ کے پاس جو ڈسٹریبیوشن ہے سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن اس کا مین ہے ٹوینٹی فائیو پرسینٹ اور اس کی اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے four point eight four percent اب آپ کے پاس ایک اور ویلیو ہے کہ آپ نے سیمپل سلیکٹ کیا ہے ایٹی کا اور اس میں آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ پتا لگے کہ ویلیو جو ایکس ویلیو از یہاں سے نکلے گی ٹوینٹی فائیو بائی ایٹی جب ہم ورک آؤٹ کریں گے یہ پرسنٹ میں نکالنا ہے پلیز نوٹ کہ یہ سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن آف پرسنٹیجز ہے تو اس کی ویلیو کو پرسنٹ میں نکالنا ہے یعنی percent women in the sample یہ twenty five by eighty into one hundred اور جواب آ آ ہے thirty one point two five percent یہ آپ کی ایکس ویلیو نکل آئی جو زیڈ ویلیو جب آپ نکالتے ہیں تو جو ایکس ویلیو جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایکس ویلیو یہ وہ ایکس ویلیو آ گئی mean is known that is twenty five تو ایکس ویلو سے جب مین کو نکال کے اسٹینڈرڈ ڈیویشن پہ ڈیوائڈ کیا جا رہا ہے تو you can see that the answer is 1.29 یہ ہے زیڈ ویلو اب آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ ٹیبلز میں جا رہے ہیں probability of sample that the sample contains 25 five women تو یہاں وہ بتایا جا رہا ہے کہ look for P against Z is equal to one point two nine تو اس کا جواب نکلا zero point nine eight five اور اباؤٹ ٹین پرسینٹ اس کو راؤنڈ آف کیا جا رہا ہے تو آئیے اس کو ریویو کریں یہ بڑی بیسک قسم کی کیلکولیشن ہے یہ بار بار آپ اس کو انکاؤنٹر کریں گے تو لیٹس ریویو دا میتھڈ کہ کس طرح سے اس کو کیا جا رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے آپ کو سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن پرسنٹیجز میں پہلے تو آلریڈی دیا ہوا تھا 25% فائیو پرسینٹ وومن کی فگر اٹس آلریڈی گیون پھر ہم اسٹیپ ہم نکال رہے ہیں جو آلریڈی فارمولا از نون کہ P into hundred minus P divided by N اور اس کا اسکوئر روٹ لیا جاتا ہے تو وہ ویلو آپ نے وہاں پہ جب ایڈ کی 25 کو استعمال کیا 25% five percent as the mean N sample ہے ایٹی ویلو تھی اس کی تو یہ آپ کے پاس بالکل straightforward calculation twenty five into seventy five by eighty اس کا انڈر روٹ لے رہے ہیں تو وہ ہمارے پاس اسٹینڈرڈ ایویشن آ گئی تو اب سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن کے دو پیرامیٹر ہمارے پاس آ گئے جب یہ دو پیرامیٹر آپ کے پاس آ گئے اب سوال آپ کو یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ بتائیے کہ پرابلٹی کیا ہے the value is greater than twenty five out of eighty سوال یہ ہے تو اٹ مینس کہ نارمل جس طرح سے کیلکولیشن پہلے بھی ہم کر رہے ہیں کہ زیڈ ویلو نکالنی ضروری ہے کہ زیڈ ویلو ہم نکالیں تو اس کی زیڈ ویلو کیسے نکلے گی ٹوینٹی فائیو نمبر ہے ہمارے پاس ایٹی از دا سیمپل تو اس کو جب ڈیوائڈ کر رہے ہیں تو یہ سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن آف پرسنٹیج ہے یہ زیڈ ویلو بھی پرسنٹ میں نکالی جائے گی تو اس کو آپ نے ڈیوائڈ کر کے twenty five by eighty into hundred جب کیا تو آپ کے پاس وہ زیڈ ویلو یہ پرسنٹ ایکس ویلو پہلے آ گئی پھر ایکس ویلو کو جب ایکس ویلو آ گئی تو then all you have to do is کہ ایکس ویلو کو مین سے مین اس سے آپ ڈیڈکٹ کریں جو about thirty one percent value آپ کے پاس آئی اس میں سے مین آپ نے ٹوینٹی فائیو نکالا اور standard deviation four point eight four percent تھی اس پہ آپ نے ڈیوائڈ کیا تو آپ کے پاس زیڈ ویلیو آ گئی اب زیڈ ویلیو کو لے کے جب ٹیبل میں جا رہے ہیں اپینڈکس میں ٹیبل دیا ہوا ہے اس میں جا کے زیڈ کی ویلیو ڈھونڈی وہاں پہ زیڈ ویلیو کہاں ہے تو وہ آپ کے پاس پرابیبلٹی کی ویلیو آ گئی تو اس طرح سے وہ اباؤٹ وہ فریکشن میں بھی تقریباً 0.1 کے برابر تھی تو اس کو آپ نے راؤنڈ آف کر کے تو 10 پرسینٹ آپ نے کہا کہ 10 پرسینٹ پرابلٹی ہے تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ ایپلیکیشن کتنی ایپلیکیشنس ہوئیں کن کانسیپٹس کو یہاں ہم نے استعمال کیا کہ ایک تو step we worked out the step جب ہمارے پاس اسٹیپ آ گیا تو ہماری ڈسٹریبیوشن کے دو پیرامیٹر مکمل ہو گئے پھر سوال سے ہم نے ایکس ویلیو نکال لی پھر ایکس اور ایویشن سے ہم نے اور مین سے ہم نے زیڈ ویلیو نکال لی اب یہ پروسیس کئی بار ہم ڈفرینٹ کیسز میں کر چکے ہیں ہر بار پلیز نوٹ کہ یہ زیڈ ویلیو ہی نکالی جاتی ہے ان دی الٹیمیٹ انالیسز چونکہ ہم نارمل ڈسٹریبیوشن کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں تو جب زیڈ ویلو نکل آتی ہے تو ٹیبل میں جا کے تو ڈائریکٹلی وہاں سے آپ وہ پرابلٹی نکال سکتے ہیں اینڈ یو ریمبر کہ یہ کیلکولیشن ہم نارمل ڈسٹریبیوشن سے بھی بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں تو آئیے اگلی سلائڈ دیکھیں اب اسٹیپ کی اپلیکیشنز آپ کو سمرائز یہاں کیا جا رہا ہے کہ what are the application of step تو ایک سوال اس ٹائپ کا اکثر آپ کے سامنے آ سکتا ہے کہ what is the probability that such a sample will arise let's discuss this first کہ اس قسم کا سیمپل واقعی رائز کرے گا it will happen that the sample will be of this type یہ پہلا سوال اس قسم کا جو بھی سیمپلنگ آپ کریں گے سروے آپ کر رہے ہیں تو پہلا سوال یہی ہوگا کہ پرابلٹی کیا ہے کہ اس ٹائپ کا سیمپل اور وہ اگزامپل آپ کو یاد ہے وہ میں نے پچھلی دفعہ بھی جب ہم کر رہے تھے کہ یہ کوالٹی وہ باکس میں فالٹی کمپونیٹس ریممبر وہ ایز اے ریفرنس کہ کس حد تک صحیح ہے کہ وہ فائیو ہنڈریڈ والا جو باکس تھا اس میں ٹوینٹی فائیو فالٹی کمپونیٹس یہ کس حد تک یہ ریپرزینٹیو ہے کہ واقعی اس قسم کا سیمپل رائز کرے گا یہ وہ بات ہے تو ایک تو اس قسم کے سوال جو ہیں اس میں آپ اسٹیپ کو استعمال کر سکتے ہیں تو آئیے سلائیڈ پہ چلیں دوسری بات جہاں پہ آپ اپلیکیشن اسٹیپ کی کر سکتے ہیں کہ estimate the percentage P from information obtain single sample اس کا کیا مطلب ہے یعنی کئی سچویشنس میں سیمپل آپ نے ڈرا کیا ہوا ہے اب وہ سیمپل جو ہے اس سے آپ نے اس کی اسٹینڈرڈ ڈیویشن نکال لی اس کی پرابلٹی آپ کے سامنے آ گئی مین اور پھر بعد میں پتہ لگ رہا ہے کہ ہمارے پاس جو پاپولیشن ڈیٹا تھا اس میں وہ مین ویلیو نہیں ہے تو کیا کیا جاتا ہے کہ جو سیمپل کا مین ہوتا ہے اس کو اپروکسیمیٹ کر لیا جاتا ہے اس ویلیو کو آپ استعمال کر لیتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ میں اس کو اپروکسیمیشن کروں گا اور as P for the population میں یوز کر لیتا ہوں تو یہ ایک اندر اپلیکیشن آف اسٹیپ تو آئیے واپس چلیں دیکھیں نیکسٹ ایپلیکیشن کیا ہے تیسری بات کہ how large a sample will be required in order to estimate a population percentage within a given degree of accuracy یہ سب سے اہم ایپلیکیشن ہے اسٹیپ کی دوبارہ اس کو دیکھیے کہ کتنا بڑا سیمپل چاہیے تاکہ آپ یہ کیلکولیٹ کر سکیں to estimate a population percentage with given degree of accuracy let me explain this point کہ وہ ایگزامپل جو ہم نے کی تھی جو کارن فلیک ایٹرز والی کہ جس میں سرٹن پاپولیشن پرسنٹیج تھی جو hundred percent corn flake eaters تھے and there were other sixty seven percent کی فگر بھی تھی اور تھرٹی تھری پرسینٹ کی فگر بھی تھی تو یہ وہ کیسز ہیں جن کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ آپ انٹرسٹڈ ہیں کہ ایک خاص انٹرول میں جس کو confidence interval and soon you will see that کہ آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں اگر اپنے رینج کو لمٹ کر دوں اور ninety five percent confidence interval استعمال کروں وچ مینس کہ آپ two and half percent on either side of the normal distribution کو اگر آپ ڈراپ کر دیں تو within these two limits کیا یہ ہمارا سیمپل فال کر رہا ہے کیا ہم اسے کچھ کنکلوژ ڈرا کر سکتے ہیں تو اس قسم کی اپلیکیشن یہ بڑی وائڈلی یہ کانسیپٹ استعمال ہوتے ہیں اور یہ you will see today example جیسے آپ کو یہ آئیڈیا کلیئر ہو جائے گا کہ یہ کانفیڈینس انٹرول کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے اور کس طرح سے اسٹیپ کی وہاں پہ اپلیکیشن ہوگی تو آئیے اگلی سلائیڈ دیکھیں یہ یہاں پہ کانفیڈینس لمٹس کانفیڈینس انٹرول بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں تو اس کی یہاں پہ آپ کو ایکسپلینیشن اب دی جا رہی ہے کہ ایک market researcher which is to conduct a survey to determine percent consumers buying companies products یعنی کمپنی اپنا سروے کر رہی ہے کہ کتنے پرسنٹ لوگ اس کے پروڈکٹس کو استعمال کر رہے ہیں خرید رہے ہیں تو انہوں نے فور ہنڈریڈ کنزیومرس کا ایک سیمپل سلیکٹ کیا ہے رینڈملی اینڈ دے ڈسکورڈ کے two hundred eighty of these purchase of the product یہ آلریڈی ایگزٹنگ پرچیزرس ہیں ٹو ایٹی اور ذرا فگر نوٹ کریں کہ two eighty out of four hundred یہ سیونٹی پرسینٹ بنتا ہے یعنی seventy percent of this sample is already buying those products جس کے بارے میں یہ ریسرچ ہونے لگی ہے تو سوال کیا ہے کہ what can this researcher conclude about percent of all consumers buying the product so let's go over this little bit let's discuss it کہ یہاں پہ آپ نے دیکھا یہ بڑا کامن سروے کوشچن ہوتا ہے سروے ریسرچ اس ٹائپ کی مارکیٹ ریسرچ اس کو کہتے ہیں اور یہ ایک لارج پاپولیشن ہے سے دا ہول کنٹری جو پروڈکٹس خرید رہے ہیں اس کمپنی کے تو انہوں نے چھوٹا سا سیمپل ایک سلیکٹ کیا فور ہنڈریڈ کا اس میں سے پتا لگا two eighty are already buying the product of the company تو یہاں غور کریں اگرچہ یہ سیمپل بڑا ہی یہ لگ رہا ہے کہ seventy percent of this sample اگر اس کو ہم جرنلائز کریں اور نیشنل لیول پہ لے کے جائیں کہ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ seventy percent of all the people are using their products it may not be so اور یہ ٹپکل سچویشن ہے کہ ایک سیمپل سے یہ ڈرائیو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ whether this small sample can be use to come to a conclusion that the whole country is using the product of this company تو یہ ایسے یہ بڑے ہی اہم سوال ہیں اور یہ اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ کمپنیز کو پلاننگ کرنی ہوتی ہے they have to base their decision on sample surveys تو they can't afford to make mistakes اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ ایک فارمولیٹ کریں اپنا آئیڈیا اور جب اس قسم کے سوال اٹھ جاتے ہیں تو ان میں پھر یہ بات آ جاتی ہے کہ کس حد تک میں کس کانفیڈینس کے ساتھ یہ کہوں کہ یہ sample is truly representative of the population اور اس میں پھر وہ کانفیڈینس لمٹس کی بات آ جاتی ہے تو آئیے سائٹ پہ واپس چلیں اب کانفیڈینس لمٹس فردر اب پہلی جو یہاں پہ بات آپ کو کہی جا رہی ہے کہ لیٹس ڈسائڈ سم لمٹس اس کو بھی تھوڑا سا ایکسپلین کرنا ضروری ہے کہ لمٹس کہ لیٹس ڈسائڈ سم لمٹس تو کیا فیصلہ کیا کرنا ہے یعنی آپ ذرا سوچئے نارمل ڈسٹریبیوشن کی شکل اس کی بیل شیپ اور یہ fact that is you go along towards the tail of the distribution تو ایریا انڈر دا ٹیل کم ہوتا جاتا ہے جس کا مطلب ہے کہ probability that a value will fall within that small range وہ کم ہوتی جاتی ہے اور یہ دونوں طرف یہ ہوں گے تو اس میں ایک قسم کی یہ سمپلیفیکیشن آف دا پروسیس ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ پوری ڈسٹریبیوشن کے ساتھ ڈیل کریں تو آپ یہ کر رہے ہیں کہ کچھ ایریا ڈسٹریبیوشن کا ایکسکلوڈ کر رہے ہیں اور اکثر جو جنرلی ایکسپٹیڈ یارڈ اسٹیک ہے وہ ہے نائنٹی پرسینٹ کانفیڈینس لمٹ یا کانفیڈینس انٹرولس لیکن ان سم کیسز یہ بھی کہا جاتا ہے کہ one can work even at a confidence limit of ninety nine percent لیکن ایک بات نوٹ طلب ہے کہ جب آپ نائنٹی فائیو پرسینٹ لمٹ پہ کام کریں گے تو وہ probability that the value is beyond that confidence limit وہ بہت ہی اسمال پرابلٹی ہوگی اور اگر آپ نائنٹی نائن پرسینٹ پہ چلے جائیں گے تو اس میں وہ پرابلٹی اور بھی اتنی چھوٹی سی ویلو اس کی ہو جائے گی it will be so small that you would think that I can ignore it easily اور اس سے ایک نیگیٹو بات بھی ہے کہ کئی دفعہ آپ کے جو ایسٹیمیٹس ہیں وہ آپ کو مس لیڈ بھی کر سکتے ہیں تو let's go back to this question now تاکہ آپ دیکھیں کہ یہ کیسے کانفیڈینس لمٹ کا استعمال کیسے ہو رہا ہے تو پہلے یہ بات آپ کو میں نے ایکسپلین کر دی کہ it's common to use ninety five percent confidence limits پھر ان کا یہ بھی ہے کہ یہ these will be symmetrically placed around the seventy percent buyers in a normal sampling distribution two and half percent correspond to a Z value of one point nine six on either side of seventy percent let me explain this now کہ اب ڈسٹریبیوشن کی بات ہو رہی ہے ڈسٹریبیوشن کے سینٹر میں آپ اس کا مین ویلو پرسنٹیج جو ہے دیٹ از سیونٹی پرسینٹ یعنی مین یہاں پہ آپ سیونٹی پرسینٹ ٹریٹ کر رہے ہیں آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنا میں ٹو دا رائٹ اور ٹو دا لیفٹ میں نے جانا ہے what will be the percentage کہ یہ کانفیڈینس لمٹ ریچ کرنے کے لیے مجھے رینج کیا ملے گا سو لیٹ سی یہ کیسے ڈسائڈ ہو رہا ہے اس میں 1.96 کی ویلیو ٹو دا رائٹ اور 1.96 مائنس کی شکل میں to the left of the mean ہوگا اور دوسری بات کہ now the sample percentage of seventy percent can be used as an approximation for population percentage P یعنی اس ویلیو کو آپ اب استعمال کر رہے ہیں وہ جو پوائنٹ تھا جو میں نے آپ کو وہ تین پوائنٹس میں سے ایک یہ تھا that we can use the sample percentage as an approximation of population percentage P تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیپ کی ویلو ہم نے ورک آؤٹ کی سیونٹی کو استعمال کیا ہنڈریڈ مائنس سیونٹی اور سیمپل سائز تھا فور ہنڈریڈ اس کا اسکوئر روٹ جب لیا اس سارے کو سالو کیا تو two point two nine percent step کی فگر ہمارے پاس آ گئی یہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہمارے پاس اب آ گئی یعنی آپ کے پاس مین بھی ہے سیونٹی پرسینٹ اور اب اسٹینڈرڈ ڈیویشن بھی ہے two point two nine percent اب آپ اس کو ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں فار پاپولیشن پرسنٹیج تو کیسے یہ ہوتا ہے کہ seventy plus minus one point nine six into step let me explain this again اب یہاں دیکھیں یہ ہے تو بڑے سمپل کانسیپٹ لیکن آفن دے دو ڈیو کہ یہ کیا ہے یہ کہاں سے آ گیا تو think of the standardize normal distribution standardize normal distribution میں زیڈ ویلو زیرو سے شروع ہو کے زیرو مین اور پھر رائٹ right کی طرف ون ٹو تھری فور اور لیفٹ کی طرف minus one minus two and so forth اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ تو پتہ لگ گیا کہ Z value is one point nine six تو رینج میرا کیا بن رہا ہے کہ سیونٹی پرسینٹ ہمارا مین تو ہے seventy percent it's not zero تو جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ نارمل ڈسٹریبیوشن میں Z value gives you the distance from the mean اب وہ ڈسٹینس جب نکالنا ہوتا ہے تو اسٹینڈرڈ ایویشن کو زیڈ ویلو سے ملٹی پلائی کریں گے تو پھر ہمیں وہ ایکچوئل ویلو اس نارمل ڈسٹریبیوشن میں ملے گی جہاں پہ مین سیونٹی پرسینٹ ہیں تو اس وجہ سے رائٹ right سائڈ پہ آپ دیکھیں کہ جب آپ جائیں گے تو seventy plus one point nine six Z ہوگا اسٹیپ یعنی اسٹینڈرڈ ایویشن اور لیفٹ سائڈ پہ جائیں گے تو seventy plus one point nine six جو زیڈ کی ویلو ہے انٹو دا اسٹینڈرڈ ایویشن اور اس کو جب آپ ملا کے لکھیں گے تو obviously it will be equal to plus minus one point nine six into تو یہ آپ نے دیکھا کہ یہ ایک طریقہ آپ کے پاس آ گیا اپروکسیمیشن کانفیڈینس لمٹ کو ڈسائڈ کرنے کا کہ it is equal to the mean plus minus یہ 1.96 جو زیڈ ویلیو ہے جو ریپرزینٹ کر رہی ہے 95% فائیو پرسینٹ کانفیڈینس لمٹس کو تو اس کو جب آپ اس طرح سے ایڈ کریں گے تو آپ کے پاس رینج آ جائے گا that I can see that the value falls within this range and I can see this with ninety five percent confidence تو آئیے اگلا پوائنٹ دیکھیں سلائڈ پہ نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے کہ اس کا سوال کا پہلے تو حل sixty five point five one five sixty five point five two sixty five point five two یعنی سیونٹی سے جب مائنس کر رہے ہیں one point nine six into two point two nine تو یہ آنسر آ رہا ہے sixty five point five one five اور you can see sixty five point five two اور دوسرا رینج آ رہا ہے seventy four point four nine percent تو یہ دو لمٹس آپ کے پاس آ گئیں اور یہ ninety five percent confidence interval کی یہ فگرس ہیں اب ہم ایک اور پوائنٹ جو ہمیں یہاں سے اس کو دیکھ کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ why not round it off یہ 1.96 کو کیوں نہ راؤنڈ آف کر دیا جائے کہ راؤنڈنگ آف تاکہ آسانی رہے سمجھنے میں تو یہ this is the normal thing to do کہ you round it off to two تو جب آپ ٹو کریں گے تو اور آسان ہو جائے گا mean plus minus two into step یاد رکھنا بھی آسان ہو گیا تو کنکلوژ یہ یہاں پہ اب ڈرا کیا جا رہا ہے کہ then with ninety five percent confidence we estimate that the population percentage with that characteristic as lying in the interval P plus minus step یعنی کیا مطلب ہوا کہ ہم نائنٹی فائیو پرسینٹ کانفیڈینس سے اب یہ ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ جو پاپولیشن پرسنٹیج ہے وہ اس انٹرول میں لائی کرے گی let me see one word ہے یعنی ہم وتھ کانفیڈینس کہہ سکتے ہیں سلی زبان میں اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ value that the value lies within this range I can see this with ninety five percent confidence یعنی figure is ninety five percent کہ جو بھی پرابلٹی نکل رہی ہے اس پرابلٹی کے ساتھ I am confident ninety five percent confidence ہے مجھے that the value will fall within this range تو آئیے اگلی سلائڈ دیکھیں یہاں آپ کو ایک ایگزامپل اب دکھائی جا رہی ہے sample of sixty students contains twelve who are left handed تو اس کی ساتھ ہی میں نے یہاں پہ وہ پرسنٹیج بھی ورک آؤٹ کر دی کہ ٹویلو ڈیوائڈیڈ بائی سکسٹی یہ بن رہا ہے ٹوینٹی پرسینٹ اب آپ سے پوچھا جا رہا ہے find the range with ninety five percent confidence in which the entire left handed students fall تو آئیے اس کو ذرا ڈسکس کریں کہ ابھی ہم کر کے آئے ہیں ابھی ہمیں بتایا گیا کہ کانفیڈینس لمٹ کی جب بات ہو کانفیڈینس انٹرول اور نائنٹی فائیو پرسینٹ کی اگر بات کی جائے تو range will be mean plus minus two step where two is the Z value تو اب ڈائریکٹلی ہم اس فارمولے کی اپلیکیشن کریں گے but a reminder to you کہ صرف فارمولے یاد مت کریے اس کو ذہن میں بٹھائیے کہ یہ زیڈ ویلو ٹو کا مطلب ہے کہ بالکل اینڈ آف دا ڈسٹریبیوشن آپ پہنچ گئے یعنی mostly values within this range آپ کی فال کریں گی تو very easy to remember plus minus two step تو آئیے دیکھیں کیسے ورک آؤٹ ہوا اس کا رینج ٹوینٹی پرسینٹ ہے وہ آلریڈی سیمپل سائز سکسٹی اور یہ پی کی ویلو اب ٹوینٹی پرسینٹ یہاں پہ آپ کے پاس موجود ہے دی گئی ہے تو ٹوینٹی پلس مائنس آپ کر رہے ہیں یہ oblique sign is not for division here یہ میں نے آسانی کے لیے یہاں پہ ابلیک سائن ڈالا کیونکہ وہ پلس کے نیچے مائنس لکھنا نارملی وہ اسپیشل سافٹ ویئر استعمال کرنا پڑتا ہے تو ریمبر کہ یہ اوبلیک سائن نہیں ہے it stands for plus minus ہے تو یہ twenty plus minus two into two step ہے اور اسٹیپ ہے twenty multiplied by P minus twenty which is eighty divided by N which is sixty پھر اس کا آپ روٹ لے رہے ہیں تو سارا جب یہ سالو آپ کر لیں گے تو answer will be nine point six seven percent and thirty point three three percent تو یہ پہلی آپ نے اپلیکیشن دیکھی کہ یہ range ninety five percent confidence limit کا رینج کیسے استعمال ہوا تو آئیے آگے چلیں اب یہاں پہ سمرائز کیا جا رہا ہے تاکہ آپ کو یہ بات ذہن نشین ہو جائیں یاد ہو جائے کہ یہ کس طرح سے یہ ایسٹیمیٹنگ پروسیس ہے کیا اس کی سمری آپ کو دی جا رہی کہ جب سوال آپ کے پاس ہو اس قسم کا تو کیا کرنا ہے تو پہلی بات جو آپ نے کرنی ہے کہ آئیڈینٹیفائی این یعنی سیمپل سائز ہونا چاہیے یہ ضروری ہے اور دوسری بات کہ پی کی ویلیو ہونی چاہیے پرسنٹیج ان دا سیمپل کیا ہے یہ دو باتیں ان دو کی کیوں ضرورت ہے یہاں ایک تھوڑی سی بات ہو جائے سوچیں ذرا کہ why do we need N and P اس لیے کہ اسٹیپ کا formula P into hundred minus P divided by N ہے اور اس کا اسکوائر روٹ لینا تو آبویسلی اگر آپ کے پاس یہ دونوں پیرامیٹرس ہوں گے پی اور این تو you will be in a position to work out the standard deviation step تو آئیے آگے دیکھیں اگلا پوائنٹ کیا ہے دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ calculate step using these values یہ formula be we went over it اور تیسری بات کہ the ninety five percent confidence interval is approximately P plus minus two step یہ بھی ہم کر چکے ہیں پھر آپ کو یہاں پہ ایک اور بات بتائی جا رہی ہے if you want to work with ninety nine percent confidence limits then the Z value will be two point five eight تو آئیے اس کو بھی ریویو کریں کہ یہ ایسٹیمیٹنگ پروسیس سمری کیا ہے یہ آپ کو آئیڈیا کلیئر ہو گیا ہوگا کہ confidence limits ninety five percent تو بڑی جنرلی ایکسپٹیڈ ہے فائیو پرسینٹ ہے اور جب ڈسٹریبیوشن کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو half on one side half on the other side two point five percent on each tail تو اس سے بھی بہت کم ویلیوز ایسی رہ جاتی ہیں جو آؤٹ سائڈ دس رینج ہوں گی but if you decide to have a confidence limit of ninety nine percent تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے to the right of the mean جو ٹیل ہے اب وہ زیرو پوائنٹ فائیو پرسینٹ رہ جائے گا اور similarly zero point five percent the left of the mean extreme values تو کانسیکوینس کیا ہوگا کہ all values nearly all values will have to be within this range تو یہ بڑی ایک ہے تو بڑی پریکٹیکل اچھی بات لگتی تو بڑی it appeals to your mind کہ میری ساری ویلوز اس کے درمیان کیوں نہ آ جائیں بٹ امیجن کہ اگر آپ یہ اس طرح سے ریکوائرمنٹ رکھیں تو ڈیمانڈس بڑے بڑھ جائیں گے کہ every sample which we draw must fall within this اور اگر وہ سیمپل فال نہیں کر رہا تو اس کا کانسیکوینس کیا ہوگا کہ وہ ریجیکٹ ہو جائے گا تو یہ ایک اپنی جگہ پہ although very good requirement stringent جہاں پہ کنڈیشنس ہوں but one has to think about it which limit should I use should it be ninety five percent should it be ninety nine percent اور کئی سچویشنس میں ہو سکتا ہے کہ آپ دونوں کو کنسیڈر کریں ایویلویٹ کریں and then you come to this more practical consideration کہ ninety five percent confidence limit perhaps should be used لیکن آپ کو پتا لگ گیا کہ one point nine six is ninety five percent value for Z ninety five percent limit پہ ویلو نکلتی ہے اور ٹو پوائنٹ فائیو ایٹ یہاں پہ نکلتی ہے اور اگر آپ راؤنڈ آف کریں تو راؤنڈنگ آف میں نائنٹی فائیو لمٹ کی ویلو آپ ٹو کنسیڈر کریں ٹو پوائنٹ زیرو اور نائنٹی نائن کی ویلو کو two point six rounded off value consider کریں تو آئیے نیکسٹ سلائڈ پہ چلیں اب یہاں پہ ایک اور بڑا امپورٹنٹ سوال کہ سیمپل سائز کیا ہونا چاہیے تو آپ کو جو ڈیٹا دیا جا رہا ہے یہاں پہ اسٹیپ کی ویلو 2.5 اور پی کی value pilot survey value of P was 30 percent اور اسٹیپ کس طرح سے کیلکولیٹ کیا گیا کہ 30 into seventy that is P minus hundred minus P یعنی ہنڈریڈ مائنس تھرٹی کو پھر این پہ ڈیوائڈ کر رہے ہیں تو ایک بات نوٹ کریں کہ یہاں پہ ہم سیمپل سائز ڈھونڈ رہے ہیں تو نیچرلی ہمارے پاس یہ ویلو نہیں ہے این تو آپ اس ایکسپریشن کو جب وہ اسکوئر اسکوئر روٹ پھر equal to given value step کی is given two point five تو اس کو آپ نے اس کا اگر اسکوئر آپ لے لیں اور پھر سالو کر لیں تو این کی ویلو یہاں سے نکل آئے گی 336 تو آنسر ہمارا کیا نکلا کہ we must interview 336 hundred thirty six person to be ninety five percent confident that our estimate is within five percent of the true answer تو آئیے بریفلی اس کو ڈسکس کیا جائے کہ سیمپل سائز کس طرح سے نکال لیں فارمولا بیسک وہی اسٹیپ کا اور فرق کیا ہے سوال میں کہ اسٹیپ کی ویلو دی گئی ہے sample size is given that is N P کی value is given which is thirty percent تو صرف این کی ویلو نہیں ہے that is the only difference یہ سیمپل سائز آپ نے نکالنا ہے مگر اس کی بجائے جو دوسرے سوالوں میں تھا کہ آپ اسٹیپ کی ویلو نکال رہے تھے یہاں پہ آپ کو بتایا گیا کہ ٹو پوائنٹ فائیو اسٹیپ ہے تو یہ ٹو پوائنٹ فائیو پرسینٹ اور فارمولا آپ کو یاد ہے کہ نائنٹی فائیو پرسینٹ جو انٹرول ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ ٹو انٹو اسٹیپ آپ کا رینج ہے پلس مائنس یعنی جو بھی ویلو ہے اس کو plus minus two into step so that means کے اصل میں فائیو پرسینٹ وہ ویلو آ گئی تو this corresponds to the ninety five percent confidence limit تو اس طرح سے اس سوال میں ہم نے ود دس کہ کے اسٹینڈیوشن اسٹیپ کی ویلو دی ہوئی ہے پی کی ویلو دی ہوئی ہے تو ہم نے سیمپل سائز نکال لیا وچ از 336 تو یہ ایک بڑا یوزفل طریقہ کہ جب سیمپل سروے کرنا ہے تو یہ ڈسائڈ کرنا کہ 95% فائیو پرسینٹ کانفیڈینس لمٹ پہ سیمپل سائز کیا ہونا چاہیے تاکہ بعد میں یہ نہ ہو کہ پتا لگے کہ وہ تو ریپرزینٹیو ہے ہی نہیں این ایکسلینٹ میتھڈ جس سے آپ یہ سیمپل سائز کو ڈیٹرمن کر سکتے ہیں تو آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں اب آپ کو یہاں پہ انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے ود دی ادر ڈسٹریبیوشن اور اس کا نام ہے distribution of sample means before we go into it let's discuss کہ یہ دو ڈسٹریبیوشنس کیا ہیں یہ کافی ہم ڈسکشن کر چکے ہیں but let's now define these two سمجھ آئے کہ علیحدہ علیحدہ وہ ہے کیا تو ایک تو سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن آف پرسنٹیجز تھی کہ ایک پرٹیکولر سیمپل کی بات ہو رہی ہے اس میں آپ کے پاس مین ویلو ہے and then you have a standard deviation which is called step تو جتنے بھی سیمپل ہوں گے ہر سیمپل کا آبیسلی اسی طرح سے ڈسٹریبیوشن ہوگی اب کئی سیمپل آپ ڈرا کر رہے ہیں آپ نے دیکھا چھوٹی چھوٹی ایگزامپلس مینی سیمپلس و ڈرون وہ کارن فلیک ایٹرس کی ایگزامپل میں ہی کئی سیمپل بن گئے تھے تو اب اس ڈیٹے کو کیسے سمرائز کیا جائے کہ یہ جو ویریشن ہے the variation between these sampling distribution distributions in fact ایک سے زیادہ ہیں تو جب ایک سے زیادہ ڈسٹریبیوشن جس قسم کی ہوں گی تو ان کی اپنی ایک ایوریج ہوگی اور ان کی آپس میں ایک جو مین ویلیوز ہیں ان کی بھی آپس میں ایک ڈسپرشن ہوگی تو ان مین ویلیوز کو استعمال کر کے considering only the percentage means of different sampling distributions آپ جب اسٹینڈرڈ ایویشن نکالیں گے تو آپ کے پاس ایک ڈسٹریبیوشن آ جائے گی which is representative of all the samples which you have drawn تو اس کے پیرامیٹرس کیا ہوں گے again the mean value will be in percentages اور اس کی جو اسٹینڈرڈ ایویشن ہے وہ بھی اسی طرح سے پرسنٹیج میں ہی ہوگی تو یہ آپ اس طرح سے کہہ لیں کہ پہلا تو انڈیویجل سیمپل کی بات ہو رہی تھی اس کے پیرامیٹرس ہم نے ڈسائڈ کیے اب جتنی بھی سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن ہیں ان کو اکٹھا کر کے تو ہم نے ان کی ہم بات کر رہے ہیں تو یہ بھی بڑی اہم ڈسٹریبیوشن ہے تو آئیے سلائڈ پہ واپس چلیں تو standard deviation of the sampling distribution of means is called standard error of the mean یا نوٹ کریں سملیرٹی کہ پچھلے کیس میں تھا اسٹینڈرڈ ایرر آف پرسنٹیجز یعنی اسٹیپ کو اس طرح سے ڈیفائن کیا گیا تھا اسٹینڈرڈ ایرر آف پرسنٹیج اور یہاں پہ ہم مین کو ڈیفائن کر رہے ہیں standard error of the mean اور اسٹیم پھر اس کو کہا جا رہا ہے تو اس کو کیسے کیلکولیٹ کرنا ہے estimate is equal to S D by N N پھر اس کا اسکوائر روٹ یعنی S D divided by N تو ایس ڈی کیا ہے this is the standard deviation of the population and N is the size of the sample یہاں پہ ایک آبزرویشن کہ آپ نوٹ کریں دو باتیں یہاں پہ کمبائن ہو رہی ہیں کہ اسٹینڈرڈ ایویشن کی جب بات ہو رہی ہے تو پاپولیشن کی اسٹینڈرڈ ایویشن ہے یہ it's not standard deviation of any sample اس کی بات نہیں ہو رہی ریمبر دس کہ یہ اسٹینڈرڈ ایویشن کی بات ہے اور پھر این جو ہے یہ سیمپل سائز ہے کتنا بڑا سیمپل آپ کنسیڈر کر رہے ہیں یعنی in one case standard deviation of the population اور ڈیوائڈ کر رہے ہیں سیمپل سائز پہ that is n which stand for the sample size of the sample تو آئیے آگے چلیں اب یہاں ایک اور ایگزامپل جس میں استعمال اب اسٹیم کا ہوگا اور بڑا دلچسپ سوال ہے what is the whose that if we take a sample of sixty four children the a IQ of sample will be below ninety five تو آئیں اس پوائنٹ کو ذرا ڈسکس کریں یہ کیا کس طرح سے یہ سوال ہمیں پوچھا جا رہا ہے پہلے باتیں ذرا نوٹ کر لیں دین وی ڈسکس کہ پہلی بات کہ سکسٹی فور چلڈرن آپ کو بتایا جا رہے ہیں سیمپل سائز ہے سکسٹی فور چلڈرن ایک پاپولیشن ہے اس کا مین آئی کیو دیا جا رہا ہے یعنی مین آئی کیو آپ کے پاس ہے ون ہنڈریڈ پھر اسٹینڈرڈ ڈیویشن بھی دی ہوئی ہے ففٹین ہے تو اب آپ نے یہ ورک آؤٹ کرنا ہے کہ کیا پرابلٹی ہے کہ جو مین آئی کیو ہے سیمپل کا یہ نائنٹی فائیو سے کم ہوگا تو لیٹس ڈسکس دس پوائنٹ اب جیسے کہ آپ کو یاد ہے یہ سوال پھر اسی طرح سے آپ کو کیا گیا ہے کہ ویلیو اویلیبل ہوگی مور دین والی اور سوال پوچھا جا رہا ہے لیس دین والا لیس دین نائنٹی فائیو تو یہاں پہ ہم جو ویلیوز ہمیں دی گئی ہیں پہلے تو فارمولا کنسیڈر کریں کہ فارمولا کیا تھا standard deviation of the population divided by the sample size تو یہ تھا اسٹینڈرڈ یہ اسٹیپ یعنی standard error of stem standard error of mean یعنی یہ وہ اسٹینڈرڈ ایویشن ہے جو آپ کے پاس آ جائے گی تو جب آپ کے پاس اسٹینڈرڈ ایویشن آ گئی مین ویلو آلریڈی موجود ہے اور پھر آپ سے سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ کیا value less than ninety five یعنی ایکس ویلو دی جا رہی ہے تو اس ایکس ویلو سے کیا کنکلوڈ کریں گے وٹ از دا پرابلٹی کہ اس کا جو مین کہ value will be less than ninety five جبکہ مین آپ کو بتا دیا گیا کہ مین ون ہنڈریڈ ہے تو طریقہ کیلکولیشن کا یہاں پہ اب وہی ہوا کہ پہلے تو ایگزاسٹو ایونٹس کر لیے جائیں کہ ہم یہ گریٹر دین والی پرابلٹی ورک آؤٹ کر لیں وچ مینس کے ایریا انڈر دا ٹیل آ جائے گا right of the mean probability مل جائے گی اور اس کو ون میں سے جب مائنس کریں گے تو وہ that will give you the probability that the value will be less than this ninety five اب نائنٹی فائیو کی زیڈ ویلو آبیسلی نکالیں گے پھر زیڈ ویلو کی پرابلٹی ورک آؤٹ کریں گے پھر اس کو ون سے مائنس کریں گے دین وی ول گیٹ دی آنسر یعنی ہے تو پروسیس وہی جو کئی بار ہم کر چکے ہیں so let's go back to the slide and see how it has been done پہلے تو سمرائز ہم کر رہے ہیں کہ یہ اسٹینڈرڈ 15 ہے n is equal to sixty four population mean is one hundred پھر اسٹیمپ کا فارمولا بھی آلریڈی یو نو کہ اس کو آپ نے وہ کس طرح سے اس کو کیلکولیٹ کرنا ہے تو وہ ویلیوز جو ہیں وہ ففٹین بائی ایٹ یہ سارا جب آپ حل کر کے تو فارمولے کو آپ نے اپلائی کیا تو یہ value one point eight seven five آپ کے پاس یہ آ رہی ہے یہ اسٹینڈرڈ ایویشن کی ویلیو آ گئی تو اب آپ زیڈ ویلیو نکال رہے ہیں کہ ہنڈریڈ مائنس نائنٹی فائیو وہ ویلیو نکل آئی تو یہ فائیو ہے ڈیوائڈیڈ بائی اسٹیم تو یہ آپ کے پاس زیڈ ویلیو آ گئی ٹو پوائنٹ سکس سیون تو اس کی آپ نے ٹیبلز میں جا کے تو پرابلٹی جب نکالی تو یہ نکلی 0.0038 تو یہاں سے کیا کنکلوڈ کیا جا رہا ہے کہ that the chance that the average I Q of the sample is below 95 five is very small یہاں پہ آلریڈی آپ دیکھیں کہ جس طرح سے یہ ورک آؤٹ کیا گیا کہ لیس دین دس ویلو تو یہ پہلے ہم نے ایک ایگزامپل اس ٹائپ کی کی تھی اور اس میں آئی پوائنٹڈ آؤٹ یو کہ اگرچہ کہ آپ to the right of the اس طرف دیکھ رہے ہیں لیکن آپ اس کو ٹریٹ ایسے کریں کہ لیفٹ سائڈ پہ یعنی جیسے یہاں زیڈ ویلو نکالی گئی ہے کہ ہنڈریڈ مائنس نائنٹی فائیو یعنی یہ بلو کی ویلو جو ہے آلریڈی اس طرح سے ہم نے اس کو کیا کہ رائٹ right والی ویلو نہیں نکالی ہم نے یہاں پہ لیفٹ والی ویلو نکالی ہے to the left of the mean ہم نے ڈائریکٹلی اس کو کنسیڈر کیا اور مائنس اس کو ہم نے کیا تاکہ ہمیں پتا لگے کہ to the left of the mean ہم کہاں پہ جا رہے ہیں تو یہ پتا لگا کہ از فائیو اس کو جب اسٹینڈرڈ ڈیویشن پہ ڈیوائڈ کر رہے ہیں تو ٹو پوائنٹ سکس سیون ہی آ رہے ہیں اور ویلو آپ نے نوٹ کیا کہ یہ آپ ڈائریکٹلی آپ کے پاس آ گئی لیس دین وہ ایریا نکل آیا یہ ڈائریکٹ کیلکولیشن اب ہو گئی تو 0.0038 point zero zero three eight the chance that the average I Q of the sample is below ninety five یہاں سے آپ یہ آپ نے کنکلوڈ کیا کہ اٹس ویری ویری اسمال تو کیا خاص بات اس کیلکولیشن میں ہم نے سیکھی لیٹس گو اوور اٹ آپ نے دیکھا کہ اس کیس میں جب اسٹیم کا استعمال ہو رہا ہے اسٹینڈرڈ ایرر آف مین تو یہاں پہ ہم اسٹینڈرڈ ڈیویشن یا نکال رہے ہیں مین کی اسٹینڈرڈ ڈیویشن بیسکلی نکال رہے ہیں اور جس کانفیڈینس انٹرول پہ ہم نے کیلکولیشن کرنی ہے کہ یہ بتائیے کہ اس ویلیو سے کم ویلیو کی کیا پرابیبلٹی ہے تو دیٹ مینس کہ ایکس ویلیو آ گئی تو پھر وہ باقی جو پروسیس ہے وہ بالکل as before x value is given z value is given standard deviation that is stem is given تو آپ کے پاس وہ z value corresponding to this particular value آ گیا اور وہ جب آپ کے پاس زیڈ ویلو آ جاتی ہے تو پھر ٹیبلس میں جا کے آپ اس کو لک اپ کر سکتے ہیں اور you can use Microsoft Excel functions and you can work out the probabilities تو اسٹوڈینٹس آپ نے دیکھا کہ ہم نے دو بڑے امپورٹنٹ کانسیپٹ اسٹیپ اور اسٹیم ڈسکس کیے آبویسلی بڑی ہیسٹیلی یہ بڑا وائڈ ایکسٹینسو سبجیکٹ ہے کچھ ایگزامپلس میں نے آپ کے لیے ابھی اور میں آپ کو نہیں دکھا سکا اب اگلے لیکچر میں I am hoping that first we will go over those stem یہ بڑے ضروری چونکہ سوالات ہیں اور پھر ہم ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے ہائی ٹیسٹنگ اس کو ہم نیکسٹ لیکچر میں شروع کریں گے یہ بھی بڑے انٹرسٹنگ ٹاپکس ہیں بڑے وائڈلی یوزڈ بہت ہی اہم اور آپ انجوائے کریں گے کہ یہ یہ میں نے سیکھ لیا یہ میں سروے بھی کر سکتا ہوں یہ اس طرح سے میں سیمپل سائز ڈیسائیڈ کر سکتا ہوں میں کانفیڈینس لمٹس ڈیسائیڈ کر سکتا ہوں تو ایک سائنٹیفک بیس اب آپ کے پاس آ گیا کچھ اس کی اپلیکیشن مائکروسافٹ ایکسل میں بھی میں آپ کو دکھاؤں گا جو آج سوال ہم نے کیے partly we will do that in Microsoft Excel میری پھر آپ سب سے گزارش کہ ایکسل ورک شیٹس کو please download do these exercise yourself یہ اسٹیم اور اسٹیپ اگر آپ اس کو اپلائی نہیں کریں گے یہ سوال حل نہیں کریں گے تو یہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوں گے they are very simple yet very elusive یہ قابو میں نہیں آتے تو اس نوٹ پہ اور اس تلقین کے ساتھ میں آپ کو with this advice that work with these thing seriously I close to these lecture students آج بھی بڑے دلچسپ نئے آئیڈیاز نیو کانسیپٹس اسٹیم اور اسٹیپ اسٹیم آپ نے آج خاص طور پہ دیکھا اگزامپلس کی میری وہی گزارش کہ محنت کرتے رہیے ورک شیٹس استعمال کرتے رہیے اگلے لیکچر تک اجازت دیجیے السلام علیکم خدا حافظ